لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة سلام سلام یا رسول اللہ یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ کچھ بھی ایسی بات نہیں وہ جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ چوریاں کرتے گئے سونے کے آمد قربان میں سونا جن گیا چل چڑھا گیا وہ رتبے کو پہ بننا ہی سی وہ پتھر بھی کر کے پڑا

قابل سر تقریب و و و و و و و و تعظیم معزز سمین ناظرین اللہ تبارک تعالی جل تم عالم بحمد اور حضور نور شاہ حور مشہور

میرے انتہائی قابل قدر سامعین ذکر کی شام بیان کا رزاد میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کو تاریخی بھی بھیج ہوں ایک آئی پی کے لیے مادہ کچھ حصہ کتاب کا نشر حاصل کیا ہے اللہ محدہ اللہ شریف کی بارگاہ مقدس سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق اور سچ کے بھی توفیق عطا فرمائے میرے دل کو دماغ کو نگاہ کو زبان کو ہر قسم کے فتنے اور شر میں محفوظ فرمائے سب سب کو کامل ہدایت اور کامل دل کی سمجھ عطا فرمائے احباب الفقان اس اللہ وقت ابو داشریف کا ساڈے دے کی احسان ہے کہ انہیں انسانوں مسلمان کرانے کے اندر پیدا کیا بعد دوسرا شرط یہ بخشیا کہ حبیب خدا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدھی عمر میں رشتہ ہے احباب کی مقام اللہ وحدہ اللہ لال شریف نے سانو دین دینے اسلام فرمایا یہ سارے سے بڑا احسان فرمایا کہ جو دین اپنے اندر سارے واسطے ایسی تعلیمات رکھتا ہے ایسے درد رکھتا ہے ایسے علوم رکھتا ہے ایسی فکر رکھتا ہے کہ جو طبیعت سلیما کے این مطابق نہیں یعنی اسلام جو سبق نے اس صحیح فکر کے سلیما کا تقاضا نے یعنی کہ جو اسلام چند ہے وہ بھی فکر چاہتی ہے اور جو فکر چاہتی ہے اسلام اس کے مطابق لیکن اس واسطے یہ ضروری ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ صحیح ہوے بیمار نہ ہوئے یعنی زمانے کی جو بیماریاں ہیں جو ہیں جو حوث نے یہاں کی صاف ہو ایسی دی ہے بالکل اسلام کے مطابق ہوئے اور اسلام کے ہر ہر درس دل و جان کے ہاتھ قبول کرے یعنی کہ اسلام کی تعلیمات جو نے بالکل سلیما کے تقاضے کے مطابق کیونکہ فرمایا پھر رکھنا چاہ رہی ہاتھ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت سے مطابق بنایا اسلام کی فطرت کے مطابق بنا کے سارا مثبت بنایا مثال کے طور پہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا بخار ہو گیا اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو گئی اس کے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو گئے اور کسی بھی چیز کے ذائقے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آیا کہ اس چیز کا ذائقہ یہ چیز میٹھی ہے کوڑی ہے پھکی ہے کیسی ہے وہ کسی بھی چیز کے ذائقے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے منہ کا ذائقہ ٹھیک اسے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اسی طرح جس انسان کی طبیعت زمانے کی آلائش برائیاں بھی بچی ہوئے تھی وہ اسلام کے ہر ہر حکم کا فیصلہ کرے جلو کو جان کا تسلیم کرے اور وہ لوگ منے جب طبیعت ٹھیک نہ ہو زمانے دی برائیاں بے راتیاں بے حجائیاں جس طبیقے دے رچ جان وہ تبدیلی کے لیے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تبدیلی کا ہے ہی نہیں تو احباب دیکھ بندہ مومن ہے وہ اللہ کی شانہ کا بند رہے کیونکہ میری بھی ماتا نے سلاح سے فرماتے ہیں المومن مرآد المومن فرمایا کہ مومن جہا ہے وہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے پہلے مومن کی مراد اللہ وحدہ لا شریف کی ذات ہے دوسری مومن کی مراد بندہ ہی ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریف مومن ہے امن دے کے حوالے والے بندہ مومن امن دے بچ امن دے حوالے جس طرح اللہ کی صفات نے اللہ کی صفت ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے فرمایا کروایا اور سمی ابسی اسی انسان دیکھنا اور سننا بنایا معلوم ہوا جو بندہ مومن ہے وہ اللہ کی شانہ کا ہے جو شان اللہ تعالی نے بندے کو آتا فرمائی نے وہی صفات اللہ اللہ شریف دیا اپنی لیکن انہوں نے فرق ضرور ہے تقاضے کے فرق ہے جس طرح بندہ مومن ہے اسی طرح اللہ بھی مومن ہے المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر یہی صرف اللہ کی ہے اور یہی صرف بندے کی ہے تو میرے نیم ماں علیہ السلام السلام نے صحابی حضرت نے سات بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جدو میں سے غیر تکرلا یعنی کہ غیرت تقاضا کی ہے فرماتے ہیں کہ جدو میں کسی غیر کو اپنے کار تکرا دا میں انہیں سیدھی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی کی ہے انہوں میں قتل کرتا تھا یہ غیرت کا تقاضا ہے نمت بادشاہ صحیح بخاری کے اندر لاما خان پور صحیح نے غیرت کا مفہوم بیان کرتے ہیں لکھا کہ صاحب نے لکھا میاں کی درمیان جو خصوصیت نے کسی غیر کی شرکت میں کٹ کے جو انسان کا خون پگلتا ہے گسا ہوتا ہے اس چیز کیا جاتا ہے یہ انسان کی ہے تے اللہ کی گل کی ہے اللہ کی گل یہ رہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو برے کما کے منع فرمایا انسان کا رسیدہ بھی رکے باز آ گئے جہاں بات نہیں آتا پھر اللہ وحدہ شریف اس بندے کو سزا دیتا ہے اللہ کی غیرت یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے نازل زیادہ حکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اللہ تعالیٰ انہوں کو سزا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مرحلہ غیرت کی اللہ تعالیٰ کی سمت ہے اور وہ بھی غیرت کی اللہ تعالیٰ نے انسان میں عطا فرمائی ہے جدو ایک آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ زانی میں سزا دینے واسطے چار گواہ کی ضرورت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جو سارے موجودہ اولا ماں نے یہاں کے آپس سے بن چکے ہیں کیونکہ بعض نے غیرت کے نام سے قتل نجائز کرا دیتا ہے لیکن میرے پریمان فرماتے ہیں کہ اللہ بھی غیرت تال ہے اس کا رسول بھی والا ہے اور مومن بھی غیرت والا ہے اور مومن کی غیرت ہے کی کہ جدو وہ اپنی شرکت کے اندر کسی دوسرے کو شریک تک کے پھر وہ خون نکلتا ہے وہ لوگ غیرت کیا جاتا ہے تو میرے کریم آکر اسلام اپنے صحابی نے بھی فرمایا کہ تو یہ فیصلہ غلط کرنا پیا میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ بھی غیرت والا ہے اللہ کا رسول بھی غیرت والا ہے تو موبل بھی غیرت والا ہے اس حدیث سے مبارکہ نے ثابت ہوتا ہے کہ غیرت کے نام جو قتل کیا جائے وہ بندہ مجرم نہیں پاتا ہے

فرمایا اے اے میرے میرے نبی محبوب تھی اعلان کر دو کہ اور سے حکم اپنی نظریاں رکھو اپنیا نظریاں رکھو اپنی شرم کی حفاظت کرو

حکم فرمایا اے میں خدا اپنے روح کے ملاج کر دے مومنا اور ملاج کر دو کہ تھی اپنی نظر نیا رکھو اپنی شرکار حفاظت کرو اپنی سیکن حفاظت کرو امبا کے جیو کر سچ فرماؤ اللہ شریف منع فرما دیتا تاکہ اپنی زینت کی حفاظت کرو زینت دے وچ عورت دا چہرہ بھی آندا ہے لباس بھی آندا ہے اور بے شمار چیزاں نے اس دے وچ زینت دے وچ آندیاں نے یہ ساری چیزاں جڑیاں نے اور واسطے چھپانیاں لازمی نے جڑی عورت اپنا پتہ نہیں کرتی حیا نہیں کرتی او بے رہ جانا شمار ہوندی ہے

کوئی حج قبول نہیں کرتا کوئی عبادت نہیں قبول نہیں کی جاتی جس بندے کے اندر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ میرے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یا تو کل نے جنت بدلی ہو سن جڑا بغیر تے او جڑا ہے او جنت دے وچ نہیں جائے گا اس ایت دے اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ میاں رحمیا صاحب آپ دیکھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان کی کرانے ہیں آپ کی فرماتے ہیں میاں ورسان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بے غیرت کی یارو اور یاری نالوں

ان روٹی پائے نہ پائے لیکن پھر یہ دروازے پہ پہنتا ہے وہ وفا کرتا ہے لیکن بغیر انسان وہ انسان ہے جہاں کسی بھی کسی بھی حفاظت بھی نہیں کرے یعنی کہ ساری زبان سے جی کہتے ہیں جتنے بندہ کھانا ہے اتنے وہ اترتا ہے بغیر بھی وہ فکر ہے جتنے کھانا اتنے وہ اتر کرتا ہے جس کا ہاتھ کھائے گا اس کا ہاتھ اس طرح کھائے گا اس واسطے بغیر سے جڑا وہ کتے بھی بدتا رہتا ہے اب بات تھی میری بیوی ماں کا اسلام اسلام نے صحابہ جن میں بھی زندگی گزاری ہے کی گزاری ہے اللہ غیرت لائے خدا رسول غیرت لائے مومن غیرت لے نے سیدہ فاطمہ تو سلام اٹھایا رہی آپ کی فرمانی آ مولا جی کرم اللہ مجھے کو پوچھا گیا میرے قریب نبی نے سوال کیتا اے علی عورتن تاب کیے مرتب کیے عورت کی واحدے مرد کی واحدے مولا لے کر اللہ وجل کریم او شخصیت نے او ہستی نے جنہ کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی علم کا اس شہر کا دروازہ ہے اونٹی پاک نے آپ خاموش ہو گئے تارا گئے تارا گئے سیدت النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پر کچھ دے لیں

باپ کم کرے گا فاطمہ گھر میں کم کرے گی باپ کے کم کرنے مرد کی ذمہ داری ہے گھر کے سر کام کرنے اور کی ذمہ داری ہے اور تک کوئی کم نہیں باپ کے کم کرے باپ کے کم کرنے کرے اور مرد کی ذمہ داری شامل ہے اور مرد کرے چاہے نہ کرے جس طرح بھی کرے اور کا کام ہے کام کر رہے چار دیواری کے اندر رہے اپنی عزت بچائے اپنی عزت بچا کے اپنے کام گھر میں کرے وہ کرے کیونکہ اور دیکھتے حقیقت نہیں عورت دور ظلم نہیں عورت کے لیے سلم ہے کیونکہ عورتاری کی ہے اور سب سے مشکل مرلہ کیڑا ہے اپنے بچوں جنم دینا جن بچے جنم کر دیے جنم

اگر وہی نہیں کرنے والے داری ہے اپنی تازہ داری کرے اپنے شور کی تازہ داری کرے اپنے بچوں کی تربیت کرے اپنے شور کی حفاظت کرے اپنے اجازت نہ جو مال دیتا ہے اس مال سبھال کر کے حفاظت کرے ساری میں شامل ہے اگر شور بہت ہو گیا ہے نہیں وہ وہ وہ آمدن پہلی گل ہے ہے حکومت کی ذمہ داری وہ خرچہ دے وہ نان بندوبست کرے اگر حکومت نہیں کرتی تو وہ رشتے دار جڑے وہ سات کا بندوبست کران پی کا بندوبست کر اگر وہ وہ بھی نہیں کر اس گے سکتا ہے میں باہر نکلا دی میری عزت لٹی جائے گی میرا جاتی کی جائے گی میرے سمے فرما دے اور کی کرے اپنے گھر کے اندر رہے مٹی کھا لے مٹی کھا کے گزارا کر لے بھوکی مر جائے جب وہ بھوکی مر جائے گی اللہ وہاں دولا شری گرو شاہی کا سواب عطا فرمائے گا عورت دا مقام بڑا بلان دے لیکن عورت اپنے مقام پہ ہو رہی لیکن یہ ساری بدقسمتی کہ سادے تھے انگریز نے عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا کے عورتوں کو کروں بات کرے بھائی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی تو لڑکی ہوگی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلامت اللہ علیہ الہ فرما دیا کہ عورتوں میں جو غیر غیر کو تک کہیں نہ جیسا کہ نور کی کہتا ہے کہ عورت مردہ برابر کام کرے میرا گھر ریسا امن دوڑا من عورت بازار سے جی جائے ہوٹل نے کام کرے گڈیا سے کنیکٹری کرے پھر اسے نے دوسری پد بختی سارے کی سائی ہے کہ سارا بلا کا میں شامل ہو چلو ایک جائل بے دین بندہ ہے نا وہ بھی ایسی گل کر لے تو وہی چلو پچ جاتی ہے ہے ہی جائل ہے یہ تو کوئی علم ہی کوئی نہیں انہیں گل کر لی تو پچ جاتی ہے ایک بندہ ہوگا سارے علم مفتی ہوگی جب وہ ایک گل کرے کہ عورتوں کا مرد کے نام برابر کام کرنا چاہیے ترقی واسطے لازم ہے تو پھر اس قوم کی تباہی نہیں ہونی تو پھر کی ہونا ہے اسے بات شاید جانا ہے گلشن کی بربادی کو ایک ہی الگ کا بھی تھا اندر کے حصے باہر کو تباہ کرنے واسطے میں اتنے ایک ہی الو بنا چوکھے بھی لوگ ہوتی ہے گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی تھا ان جام ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے ان جام گلشن ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گل ستا کیا ہوگا گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کا بھی تھا ایک کتاب ہے مطالعہ پاکستان و جنرل سائنس جی تنظیم المدارس ال سنت مدرسے میں پڑھائی جائے جنہوں علماء نے ترتیب دیتا ہے انہوں یہ لکھیا کیا ہے کہ قومی زندگی کی ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے توجہ فرمائے دے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے ان تھی یہ اندازہ کرو کہ قومی شعبے کہڑے کہڑے ہیں بس ہونا کیا کومی شوبھا نہیں سکول ٹیچر ہونا کو شوبھا نہیں ٹیچر شوبھا نہیں ہوٹل شوبا نہیں یہ سارے جن بھی کام ہیں سارے کومی شوبے جنہیں جانے دوسرا کیا گیا سائنس ہو گئے جنہوں کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کفر کا فتوا دیتا فرمانے سارے سیاحت نے کافر میں انہوں نے سوال کیا گیا پوچھا گیا کہ سائنس کے حوالے کہ عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مرد لکھا میں پڑھنا نہیں آتا چار چیزوں لکھیاں نے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو یعنی مذہبی فکر کا بندہ یا فلسفاتی ہوے یا نظریاتی یا سائنسی ہوئے یہ انہیں سوال کر کے اپنے طالب علم در وہ حل یہ لکھا ہے یہ لکھا جی کہ جڑا ہے وہ سائنسی طریقہ کار یعنی کہ انہوں مذہب کی بھی لوڑ کو نہیں نظریات بھی کو نہیں وہ سائنس کے مطابق اپنی زندگی گزارے ترقی کر سکتا ہے لیکن جدو کی ترقی ہوئی ہے ہوا کی ہے سارا پکا نہیں بچیا تک نہیں بچیا کیونکہ میرے کریم ماتا علی سلام سلام کے کر دیا یار رسول اللہ مرد تے سواد بھی اگے لگ جاتے ہیں جہاد کرتے ہیں مرد وہ کم کرتے جی اسی نہیں کر سکتی کوئی ساڑی راہمائی فرماؤ کہ اسی کوئی ایسا عمل کر سکیے کہ اسی کے اور مردوں کے برابر ہو جائیے مرد جہاد جانے سے نہیں جا سکتی تو میری کریم آتا علیہ السلام سلام نے فرمایا تھی اپنے گھر کے اندر رہو جہاد جان میں کوئی ضرورت نہیں تھی کار کے اندر رہو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ کو مرد کے برابر سوا کا فرمائے جہاد کے بارے سمجھو جہاد کتنا مشکل ترین جانا چاہیے نے بازو کٹے جانے ہیں بوٹیاں بوٹیاں ہو جاتی کار کے اندر رہے کہ اللہ وقت اللہ شری کو مجھے ہاتھ ہی نسوا بتا فرماتا ہے تو احباب جی بات ساری بد بختی کہہ لو بد نصیبی کہہ لو کہ ساری صحیح رہنمائی نہ ہو سکتی ابھی اس معاشے چاہ سے ہیں کہ جس کے اندر اچھائی اور برائی کی تقسیم جب یہ ختم ہو چکی انسان سب سے پہلی گل ہے کہ غیرت مند ہوگی اللہ کی غیرت اللہ رسول کی غیرت ہوگی اپنی بیوی کی غیرت اپنے بیوی بچہ کی غیرت وہ بندہ غیرت مند جا بندہ اللہ کی غیرت کرتا ہے اللہ کا روزی کی غیرت کرتا ہے اج بات لوگ یہ بھی ایک عام سوال ہے دیکھو جی فلاں اللہ کا ولی سی کسی نے تو ہین کی ہے جو اس کا خانہ خراب ہو گیا تباہ کو برباد ہو گیا اللہ کا ولی سے کسی نے پتوا نہیں کرتا یہ عام سوال اٹھتا ہے دیکھو جی اللہ دا ولی کسی نے بدوا نہیں دندا لیکن ایک گل بالکل بچائے اللہ دا ولی کسی نے بدوا تو نہیں دندا لیکن اللہ دی یاد گوارا نہیں کرتی تو جدو کوئی بندہ کسی اللہ نے ولی کو ازیت ہے انہیں پریشان کرے اللہ دی یاد گوارا نہیں کرتی تو بدلا نہ لے میرے گری ماں کا سلام سلام اللہ وحدہ لا شریف نے نہیں کروائی کہ میں ذکری علیہ السلام دے بیٹے حضرت یاہی علیہ السلام دے بدلے وچ انہاں دے قتل دے بدلے وچ میں ستر ہزار بندے مارے سن کنے بندے اللہ دی غیرت جدو کسے نے یاہی علیہ السلام کو قتل کیا جس قوم نے اللہ فرمایا ہے نبی میں یاہی علیہ السلام دے قتل دے بدلے ستر ہزار بندے مارے سن تے میں تیرے بیٹے حسین دے بدلے دو نمبر ستر یعنی ستر کا ستر ایک لاکھ چالیس ہزار فرمایا کہ حسین کے قتل میں بدلے میں ایک لاکھ چالیس ہزار بندے کرتا ہے مارتا یہ اللہ کی غیرت ہے کہ جدو کوئی بھی بندہ اللہ دے ولی کسی مومن نہ تو ہی کرتا ہے اتنا زیادہ کرتا ہے اللہ کی غیرت جوش آ جاتی ہے وہ بولے یا نہ بولے اللہ وقت اللہ شریف کی غیرت گواری نہیں کرتی اس کا بدلا کرنا بنی اسرائیل دی قوم کا ایک بندہ جہیا بیماریاں سارے چل رہی پرانیاں چل رہی ہوں انتہائی نیک پاک سی غیرت مند سی اپنے شہر کی باہر نے ایک اپنی چگی بنائی سی اتنے رہنا دن رات اللہ کی عبادت کرنی دین کی تبلیغ کرنی لوگوں کی برائیاں سے روکنا جہاں فاش طبقہ نوجوان سی انہیں

جڑا جنگل چ رہتا ہے تو اس کے کول جانا ہے راہ کی طریقے دے وچ جانا ہے ان جا کے بد پھر کے مائل کرنا ہے تین صرف یہ نہیں ملتی ہے تین مال دتا جائے گا منہ منگیا مال دتا جائے گا تو جا کے یہ کام کر انہوں تیار کیا وہ عورت تیار ہو گئی جب تیار ہو کے گئی جب اتنے گئی رات کا وقت بارش رہ رہی ہے سردی کا موسم ہے میں دروازہ کھڑکایا کیا لگی دروازہ کھول وہ کہنے لگا میں دروازہ نہیں کھولا تھا آپ عبادت مصروف رہا انہیں بڑی منٹ مساجد ہوں منت مساجد کی تھی تلا ماریا کہنے لگی دروازہ کھول دے رات کا وقت ہے بارش رہ رہی ہے سردی بڑی سخت سردی ہے اس واسطے مہربانی کر دروازہ کھول دے نہیں تو میں تیرے دروازے سے مر جاؤں گی لوگ تیرے الزام دین دے تانا دین دے اس واسطے میرے مہربانی کر اپنا دروازہ کھول اس رات نے اپنی نماز مکمل کی تھی. جب نماز مکمل کی دروازہ کھولیا اور بی بی اندر آ گئی اندر آ کے انہیں کی کیتا اس جو جڑا اور رب جڑا ہے وہ جڑا آفت ہے وہ عبادت کرنے لگ پیا انہیں غلط حرکت شروع کر دی اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا اس اللہ نے ولی نو نمک تکیا بھی نہیں حتا کہ ہاتھ بھی بند دی گئی بند دی گئی پہلے حضرت کر دیے پھر آوازاں دے دیے حتا کہ انہیں انہیں برائی کی طرف مال کرنا ہر ہر استعمال کیتا تک کیا کہ میری جان نہیں چھڑ دی پئی من برائی کی طرف مائل کر رہی ہے ہوئے انہیں کی کتاب نماز مکمل کی تھی چراغ جل رہے گیا اس نے جا کے انہیں اپنی انگل رکھ دی تھی انگل جلدی رہی جب یعنی پوری انگل جل گئی انہیں نماز شروع کر دی تھی اور تک دیے گئی انہیں پھر مائل کیتا جب دیر تک کیا کہ میری جان نہیں چھوڑ دی برائی طرف مائل کر دیے گئی انہیں دوسری عمر رکھی حتیٰ کہ اس طرح انہیں اپنے دونوں تھانے دس انگلیں چلا رہی ہیں نہیں دس کو چلا لیا جب دس کو چلیا ٹکیا کہ انہیں دس گلا چلیا ٹکیا اس دل سے خدا کا خوف آ گیا خدا کا خوف آیا روب تاری ہویا اس عورت نے چیخ ماری چیخ مار کے بے ہوش ہوئی بے ہوش ہو کے روح قبض سو گئی جہاں جان جب جان نکل گئی اور جہاں لوگ بھیجا ہوا سی وہاں تکیا تو صبح کے انتظار میں کس ویلے صبح ہوے اسی جا کے شراب گرو بدنام کریے اس عبادت گزار اس عبادت اسی بدنام کریے جو نہ پلانے جو منصوبہ بنایا ہوا سی صبح کا وقت آیا اتنے آئے انہیں آ کے تکیا عورت موئی پی ہے مرد عورت پڑی ہوئی ہے وہ کہنے لگے تو نے بڑا فرائی ہے بڑا فراڈی ہے ایک عورت نے جناب کی تائی دوسرا جان لے لیا اپنا گناہ چھپا واسطے اور قتل کر لیا وہ کہنے لگا میں قتل میں نہیں کیتا اس آپ جان گئی ہے ہر گل ایک منصوبہ سی منصوبے کے تک انہیں جلوس کٹیا رولا پانا شروع کر مقدمہ چلتا چلتا پھر بادشاہ کول پہنچیا بادشاہ دے کول کوئی اس بندے کول صاحب دے کول کوئی دلائل نہیں کوئی گواہ نہیں کہ جڑا گواہی دے اے بتا مجرم نہیں او دے کول کوئی دلائل کوئی نہیں کوئی گواہی کوئی نہیں اس واسطے او مجرم دے سامنے کٹارے تے کھڑا کر دیتا گیا فیصلہ کیو ہے سزا دی دی جائے اینو قتل کر دیتا جائے جدوں فیصلہ دے دیتا گیا او قتل کرن لگے نے او کہن لگا اے تم ٹھہر جو میری گل سن لو او کہن لگے کی گل کرنی ہے گل کر او کہن لگا گل کی کرنی ہے مر دو نفر ادا کر لیندا ہوں کہ من صرف دو نفع داخل کر دو وہ کہنے لگے اگے اس عبادت دے دیکھ عورت قتل کی تیم زنا کی تئی برائی کی تیم ہوں پتے پانا ہے اس کا پتے نہیں پہن لگے الگ اجازت دے دیتی انہیں غسل کیتا دو نفل عطا کیتے نفل عطا کر کے اللہ دی عبادت دعا کرتا ہے اے مولا میں جاننا ماں میں گناہ نہیں کیتا کل بروز قیامت میرے کو معاوضہ نہیں ہوئے گا جی میرے سزا نہیں ہوے گی لیکن اے مولا میں تیری عبادت دعا کرنا ماں اس عورت کو زندہ فرما زندہ ہو کے اپنی شہادت دے میں اپنے مرد ڈر دے کوئی نہیں لگتا پیا میں مرنا پھر بھی ہے اج مرا کل مرا پرسوں ہویا آخر مر جانا ہے میں اس گل کی نہیں ڈرتا صرف اس گل کا مجھے خوف ہے اس گل کا خطرہ ہے میرا اس طرح قتل ہو جانا آنا نیک لوگوں واسطے لاما بن جائے گا لوگ آخر جن بھی نیک لوگ ہوں نے جن بھی سوفی نے جن بھی پرہیزگار نے جن بھی متقی نے سارے اس طرح کے آتے ہیں یہ برائیاں کرتے ہیں اس واسطے میری وجہ نہیں میرے پیچھے آنا لوگ جڑے نے وہ جڑے نیک لوگ آؤ انہوں کوئی نشانہ دیتا جائے گا مولا مہربانی فرما یہ زندہ فرما اور انہیں تو دعا کی تھی عورت زندہ ہو گئی وہ جو حرکت ہوئی جب حرکت ہوئی ہے وہ زندہ ہوئی زندہ ہو کے کہنے لگی اے لوگ اس الزام لانا لے ہو یہ بندہ مجرم نہیں ہے انہیں جرم نہیں کیتا میں نے ان لوگوں نے اس طرح پلاننگ بنائی ہے اس طرح اس طرح انہوں نے صلاح کی تھی اس پلاننگ کے نال اس سکیم دے نال اس طریقے دے نال یہ عمل کیتا گیا ہے یہ بندہ مجرم نہیں انہیں گناہ نہیں کیتا دس دس ہوئی یعنی نے کیوں سڑی ہوئی یعنی نے وہ بھی ٹھیک لگی جدو انہیں میں برائی وال مائل کر دیسا انہیں کیا اپنے ہاتھ نفس نو کیا اب اے نفس اج جے برائی کرنی ہاں اے اج دنیا دی اگ جے اے اج برداشت کر سکنا ہے تک لگ جہنم دی اگ اس نے سب ہونی ہے یہ گل کہہ کہہ کے نے اپنا ہاتھ جلا لیا ہے اس واسطے نے برائی نہیں کیتی انہیں گناہ نہیں کیتا بندہ مجرم نہیں جے اس واسطے اللہ دی غیرت دے وے کہ اللہ تعالی اپنے بندے رسوا نہیں ہون دیتا رب دی غیرت کی ہے کہ رب اپنے بندے نے رسوا نہیں میرے کریم نبی دے سیابی نے دے اندر دو بھی بیٹھے نے بیٹھ کے سیب کھا رہے ہیں اس وقت زرخی کے غلام ہوتے سن غلام آیا وہ بیوی نے اپنے غلام نو اپنے منہ کا جھوٹا سیب دیتا سیابی دیابری وہر تک اسی ہاتھی ڈور چڑھنے آ نا وہ جا کے دفتر چلیے تو بھی خیر ہے جتنے مسافر کی تو بھی خیر ہے سیابی نے غیر چلی ہوتی ہے سیابی نے اور سیابر نے سیب دیتا اپنے غلام نے جھوٹا میرے نبی سیابی نے چھوٹی چکلی اور مارنا شروع کر دیتا دیا چیخا باہر کے جانی شروع ہوئی سیابی غیر دوبارہ نہیں کر سکی کہ میری بیوی نے منہ کا جھوٹا سیب کو غیر توجہ فرماؤ کہ میرے نبی نے صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری ہے اج نبی نے صحابہ کی زندگی سارے واسطے بشے لائے اگر سی اپنی زندگی کریم علی سلام سلام کے صحابہ نے طریقے کے مطابق گزاریے تو اج بھی ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن سانو اپنے آپ کو بدلنا پوے گا عورتوں نے پردے کا انتظام کرنا پوے گا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے بعض بڑی بڑی لیک اور نے ابن بطوطہ ایک امام گزرے وہ سفر کرتا کرتا اس شاہ کی سیر کرتا شکریہ سفر کرتا کرتا جب افغانستان پہنچیا اٹھو نے ایک مسجد تک کی انہوں نے پوچھا کہ مسجد کی لیے بڑی سونی مسجد ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ خلیفہ وقت کی بیوی نے بنوائی ہے وہ کہنا جو وجوہات کی ہے کس طرح بنوائی ہے انہیں تفصیل گوچے والا دسیا جا اس گورنر کے علاقے کے لوگوں نے ٹیکس لا دیتے یہ غریب عوام سی کمزور عوام سی اسی بیوی نے پتا لگا اس بیوی کے کول بڑا قیمتی کپڑا سی وہ کپڑا اپنے شور کو لگی جگ بادشاہ کو پیش کر دے یہ سارا کپڑا ویچ کے سارا ٹیکس پورا ہو جائے گا بادشاہ کرو ایک کپڑا فروخت کر کے اپنے ٹیکس پورے کر لے ساری عوام ٹیکس نہ لائے ساری عوام غریب ہے یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتی جدو وہ کپڑا وہ وزیر لے کے وہ برتن لے کے اپنے میر مہین کے کول پہنچا خلیفے کے کول پہنچیا خلیفا نے جب کپڑا پیش کیا کہنے لگا یہ کپڑا لے کے تو اس طرح طرح میری بیوی نے دیتا ہے انہیں ویچ کے اپنے سارے ٹیکس پورے کر لے جان جدو انہیں گل سنی وہ کہنے لگا میں ایک عورت ہی کمزور تو نہیں ہو سکتا جدو ایک بی بی ہو کے اپنی رعایا واسطے خدا کی مخلوق واسطے بھی قربانی دے دیے کہیں جا کپڑا بھی لے جا میں ٹیکس بھی نہیں لاگا کپڑا لے جا میں ٹیکس بھی نہیں لاوا وہ کپڑا لے کے واپس آیا جب کپڑا لے کے واپس آیا بیوی دتا بیوی دتا کہنے لگا کپڑا رکھ لے بادشاہ نے قبول نہیں کیتا وہ کہنا میں ٹیکس نہیں لاوا یہ کپڑا بھی رکھ لو اور بیوی کہنے لگی کیا اس کپڑے نو بادشاہ نے تکیا ہے وہ کہنے لگا ہاں بادشاہ نے تکیا ہے ہاتھ لایا ہے اور بی بی کہتی ہے جس کپڑے تے غیر مرم دی نظر پہ جو کپڑا بھی استعمال نہیں کرانی جس کپڑے تے غیر مارن کی نظر پی جائے میں وہ بھی استعمال نہیں دی اس نے وہ کپڑا بھی استعمال نہ کیتا یہ تقاضا ہے لیکن شریعت کے منع نہیں لیکن اس کا تکوا ہے یہ ہے تھوڑا کروڑ پکا یہ جگہ ہے جڈیلا اتنے جلیل برادری رہتی ہے انہوں کی ایک بیوی سی انتہائی پاک دامن دم کردیا جد اسی موت کا وقت آیا تو اپنے پترا کہ پتر ساری زندگی میں باہر نہیں نکلی کسی غیر مرد نے میرا چہرہ نہیں تکیا میرا کپڑا نہیں تکیا جدو میں مر تھی تی کرنا کہ میرے جنازے میں دوسری برادری کا بندہ نہیں بڑھ دے میرا جنازہ بھی دوسری برادری نہ پڑے حالانکہ شریعت کے اندر پابندی نہیں ہر مسلمان مسلم عورت کا جنازہ پڑھ سکتا ہے کسی قوم کا ہوئے مسلمان ہوئے سنی ہوئے کتا سی رکھتا ہوئے وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے لیکن اس کا تکوا کی سی وہ کہنے لگی کہ میرے جنازے کے اندر دوسری برادری کا بندہ نہ آئے عورت بہت ہوئی پھر جی بندہ بہت ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے تو لوگ جنازہ پڑھنا آپ ہی آ جاتے ہیں بغیر آخے اس کا جنازہ رکھا گیا جدو جنازہ رکھا گیا دوسری برادری کے لوگ آئے اللہ وحدہ اللہ شریک نے ماکھیوں نو بھیجا ماکھیوں ماکھیوں دیا مکھیاں آئیاں انہاں انہاں انہاں لوکاں نو لڑیاں جڑی دوسری برادری دے سن جڑی اپنی برادری ہے انہوں نے کچھ نہیں آخیا دوسری برادری کے لوگوں انہیں جنازہ نہیں پڑھن دیتا انہیں سارے باہر کٹ دیتا وہ سارے باہر نکل گئے اس برادری کے لوگوں نے جنازہ پڑھیا جہاں غیرت والی بیویاں ہوتی نے اللہ وحدہ اللہ شریک انہوں مرد بعد بھی انہوں دا جو امان ہے وہ قائم رکھتا انہوں نے غیرت کا جو تقاضا ہوتا ہے اللہ وقت اولا شریف کی غیرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی اپنے مومن کی کسی گل نو رد نہیں کرتا اللہ وقت اولا شریف سب سب کریم آقا علیہ السلام دے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق بھی گزارے کی کتاب فرمائی سب سب کو کامل غیرت کامل حجا عطا فرمائی کیونکہ اسلام کے اندر غیرت کا بڑا مقام ہے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلطان صاحب جی،